بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه استعین والحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركها على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معذد ناظرین و سامعین و مشاہدین نماز کے اندر جب انسان سے کوئی واجب چیز بھول کر چھوٹ جائے تو شریعت میں اس کے لیے سجد سہو کرنے کو واجب قرار دیا گیا ہے یہ سجد سہو وہ جو کمی رہتی ہے اس کمی کو دور کر دیتی ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس کے تعلق سے ہمارے ملکوں کے اندر جو طریقہ اپنایا جاتا ہے وہ طریقہ سراسر بدات ہے وہ طریقہ کیا ہے کہ جب انسان تشہد میں ہوتا ہے اتحیات اور درو شریف اور ساری دعائیں پڑھ کر کے جب سلام پھیرنے والا ہوتا ہے تو صرف ایک طرف داہنی طرف سلام پھیرتا ہے پھر دو سجدے سہو کرتا ہے اس کے بعد پھر تشہد کرتا ہے یعنی اس کے بعد پھر تحیات دروز شریف اور دعائیں پڑھتا ہے پھر دونوں طرف سلام پھیر دیتا ہے یہ طریقہ بدعت ہے اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا ہے حدیثوں سے جن چیزوں کا ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ سد سہو یا تو سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد ہے لیکن یہاں جو طریقہ بتایا گیا ہے جس پر ہمارے ملکوں میں لوگ عمل پیرا ہیں اس طریقے کا ثبوت صحیح حدیثوں سے قطع نہیں ملتا اس میں کئی خامیاں ہیں پہلی خامی تو یہ ہے کہ یہ حدیث کے سراسر خلاف ہے کسی بھی حدیث کے اندر یہ طریقہ نہیں بتایا گیا حدیث میں تو سلام پھیرنے سے پہلے ہے یا تو سلام پھیرنے کے بعد ہے یعنی دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے انسان سدے سو کر لے یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سدے سو کر لے اس کے طرف بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر لے یہ طریقہ حدیثوں سے ثابت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم ابو داؤ ترمزی سنن مسانی جو بھی کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر یہی طریقہ بتایا گیا ہے ایک تو خامی بڑی خامی یہ ہے دوسری خامی یہ ہے کہ اس کے اندر انسان تشہد جو دوسری بار کرتا ہے وہ جان بوجھ کر کے اضافہ کرتا ہے یعنی گویا کی ایک نماز کے اندر وہ دو مرتبہ تشود کرتا ہے یا اگر دو تشود والی نماز ہے تو گویا کہ وہ تین مرتبہ کرتا ہے تو یہ جو آخری بار تشود کرتا ہے دو سرد سہو کے بعد دو دو تشود کرتا ہے اور دوبارہ تحیات اور درو شریف پڑھتا ہے یہ تو جان بوجھ کر کے وہ زیادہ کرتا ہے اس کی کیا دلیل ہے اس کا کیا ثبوت ہے کہ انسان جان بوجھ کر کے ایک عمل کو اضافہ کرے ایک عمل زیادہ کرے جس کا کوئی ثبوت سنت سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کی خامی اور ایک طرح کی بڑی غلطی اس کے اندر کہ انسان جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے جبکہ حدیث کے اندر دونوں طرف سلام پھیرنے کا ذکر موجود ہے یعنی یا دونوں طرف سلام پھیر لے ہمارے نبی کا جو عمل ہے دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے یا تو آپ نے کیا ہے یا دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد یہ طریقہ حدیثوں ثابت ہے اور یہ طریقہ اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا میں آج سے نہیں کئی سالوں سے اس کے تعلق سے میں نے کئی علماء سے رابطے بھی کیے کئی علماء سے میں نے سوال بھی کیا اور ہمارے درمیان جو علماء رہتے ہیں دعات ہیں ان سے بھی اس موضوع پر میں نے کئی مرتبہ ڈسکس کیا اور اس طریقے سے اس موضوع پر بات چیت ہوئی لیکن کوئی دلیل آج تک اس کے تعلق سے نہیں مل سکی ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل نہیں بلکہ ان کا شبہ کہہ لیجئے اور شبہ یہ ہے کہ وہ ایسے کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دونوں طرف سلام پھیر لیا تو ہم نماز سے نکل گئے اور جب نماز سے نکل گئے تو پھر تشو پھر سد سہو تو نماز کے اندر ہوتا ہے تو پھر سد سہو کرنے کا حق ہی نہیں بنتا ہے کوئی اچت ہی نہیں ہے کہ انسان نماز سے نکل جانے کے بعد وہ سد سہو کرے ہم یہ کہیں گے تمہارا یہ قیاس باطل ہے یہ قیاس نس کے مقابلے میں ہے اللہ سور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عمل کے مقابلے میں یہ نس ہے لہذا اس نس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ نس یہ قیاس نس کے مقابلے میں اور وہ قیاس انسان کون سا قیاس قابل قبول ہوتا ہے جو کسی حدیث یا کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو وہ قیاس قابل قبول ہوتا جس کا ثبوت نصوص سے ہو یہ تو پورا کا پورا نس کے خلاف ہے مانوی کے عمل اور سنت کے خلاف ہے ایک ایسا عمل جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور اس کو انجام دینا اور اس کو کرنا صرف قیاس کی بنا پر تو یہ میرے بھائیوں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے ممکن ہے ان کے پاس کچھ آثار ہوں ہم یہ نہیں کہتے لیکن آثار اگر صحابہ کے کچھ ہیں اور ظاہر بات وہ آثار اگر سنت کے خلاف ہیں تو ان آثار پر عمل نہیں کیا جائے گا وہ آثار جو ہماربی کے عمل کے خلاف ہیں ان آثار کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا علیکم بسنتی و سنت الخلفۂ راج دین ہمارے نبی فرماتے ہیں ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک ہماری سنت اور ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت ہے لہذا سنت کے ہوتے ہوئے ہمارے نبی کے عمل کے ہوتے ہوئے اگر کسی صحابی سے کوئی اثر منقول ہے پہلے تو یہ دیکھنا جائے دیکھا جائے گا کہ کیا ان سے ثابت ہے کہ نہیں ہے نمبر دو اگر ان سے منقول ہے ثابت ہے تو ان کے لیے عذر ہے کہ ان کے ان کو حدیث نہیں پہنچی تھی اگر حدیث پہنچتی تو قطان ایسا نہیں کرتے اور پھر وہ سنت کے اگر خلاف ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا وہ قابل قبول نہیں ہوگا لہذا اگر کوئی اثر ایسا ہے بھی تو پھر وہ اثر قابل قبول نہیں ہوگا کیونکہ وہ سنت کے خلاف ہے تو یہ طریقہ جو ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہے اس طریقے کا کوئی ثبوت صحیح حدیثوں سے نہیں ملتا ہے صحابہ کا جو عمل ہے یا محدثین کا اور اس طریقے سے علماء کا وہ اس کے برخلاف ہے یہ صرف ایک مسلک کے ہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ یہ چیز پائی جاتی ہے ورنہ جو اور تینوں ائمہ ہیں ائم اربا میں سے ان کے یہاں تو یا سلام پھیرنے سے پہلے یا تو سلام پھیرنے کے بعد یہ لوگ یہ طریقہ کہاں سے نکال کر کے لے کر کے آئے کہ ایک طرف سلام پھیریں گے اس کے بعد دو سدے سو کریں گے پھر دوبارہ تشود کریں گے پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے یہ طریقہ صرف اپنی عقل کی بنیاد پر لوگ لے کر کے آئے سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہٰذا طریقہ سراسر بدعت ہے دین کے اندر ایک نئی چیز ہے میں نے بتایا کہ ممکن ہے کہ کسی اثر کے اندر اس کا کوئی ذکر آتا ہو لیکن اثر اسی وقت قابل قبول ہوگا جب سنت کی موافقت میں ہوگا اگر کسی صحابی کا اثر نبی کی سنت اور نبی کے عمل کے برخلاف ہے تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا اور نبی ما... وہ صحابی معذور مانا جائے گا کیونکہ ہر صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا علم نہیں ہوتا تھا ہر صحابی ہمیشہ ماں نبی کے ساتھ مجلس میں نہیں رہتے تھے لہذا اگر ان سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے جو ماں نبی کی سنت کے خلاف ہے تو صحابہ معذور ہیں وہ صحابی معذور مانا جائے گا لیکن ہمارا رویہ اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس عمل کو چھوڑ کر کے نبی کی سنت کو اپنا لیں نبی کے طریقے کو اپنا لیں ہمارے لیے وہی حجت ہے نبی ہمارے لیے حجت ہیں ان کی سنت ہمارے لیے حجت ہے لہذا ہمارا عمل یا کسی کا عمل حجت نہیں ہوتا نبی معصوم ہوتا ہے لہذا اگر کسی معلوم کسی سے یہ بیان بھی کیا گیا ہے تو وہ قابل عمل اور قابل حجت نہیں ہے سرد سو کا طریقہ کیا ہے میں اس دور کے ایک عظیم امام عالم فقیح امام ابن وسمین رحمۃ اللہ علیہ کے قول نقل کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑی تفصیل سے اور بڑے اچھے انداز میں سرد سو کا طریقہ ہمیں بتا دیا لیکن اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ میں کہوں گا وہ یہ کہ سد سہو کا طریقہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں وہ تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے امام ابن بنوسمی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان کی ہے اور جو سراسر سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حدیثوں کی موافقت میں ہے اور اس عمل سے تمام حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی آدمی اس تفصیل کو نہیں جانتا ہے تو اگر وہ دیس و سلام پھیرنے سے پہلے کر لیتا ہے دو سدے سو کر لے پھر سلام پھیر لے یا سلام پھیرنے کے بعد دو سدے سو کرتا ہے اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیتا دونوں طریقہ ثابت جائز ہے دونوں طریقہ جائز ہے ہم جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں اس میں افضل کی بات ہے کہ افضل یہ طریقہ ہے جو ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں لیکن ایک آدمی اگر کسی کو تفصیل کا علم نہیں ہے کہ کب سلام کرنے سے پہلے کرنا چاہیے سدے سو کب سلام پھیرنے کے بعد کرنا چاہیے اگر کسی آدمی کے پاس اس تفصیل کا علم نہیں ہے اور وہ جہاں پر بعد میں کرنا ہے پہلے کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے یا جہاں پہلے کرنا ہے وہاں بعد میں کر دیتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے دونوں طریقہ جائز ہے صرف یہاں پر افضل کی بات ہو رہی ہے کہ افضل کیا ہے امام ابن وسمی رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا سد سو کے بارے میں کہ سلام سے پہلے یا سلام کے بعد اور جب سلام کہا جاتا ہے تو دونوں طرف سلام مراد لیا جاتا ہے دونوں طرف سلام صرف ایک طرف سلام نہیں ہے اور ہاں ایک بات میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی انسان نماز سے نکل سکتا ہے ہمارے نبی نے باقاعدہ ان سے ثابت ہے کہ ایک طرف آپ نے سلام پھیرا اور نماز سے آپ نکل گئے تو جو لوگ قیاس کرتے ہیں کہ اگر دونوں طرف سلام پھیرنے سے پہلے اگر ہم دو طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کریں گے تو ہم نماز سے نکل جائیں گے تو یہاں پر ان پر یہ اشکال آتا ہے اور یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک طرف سلام پھیرنے سے بھی انسان نماز سے نکل سکتا ہے نماز جنازہ کے اندر دیکھیے ایک ہی طرف سلام یہ بھی ہمارے بھی ثابت ہے ایک طرف سلام پھیرنا اور ایک طرف سلام پھیرنے سے انسان نماز سے نکل جاتا ہے فرض نمازوں کے اندر بھی آپ سے اس طریقے کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ایک طرف سلام پھیرا اور اس طریقے سے آپ نماز سے نکل گئے تو جس بنا پر یہ لوگ قیاس کرتے ہیں تو تو ایک سلام پھیرنے کے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے لہذا ان کا قیاس ہر طرح سے سنت کے خلاف ہے لہذا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا عمل نبی کی سنت پر کیا جائے گا امام ابن وسمی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ سلام پھیرنے کے بعد سجدے سے کب کیا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے دو جگہوں میں سجدے سو ہے دو جگہوں میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سو کیا جائے گا نمبر ایک جب نماز کے اندر کمی ہو جائے مثال کے طور پر انسان پہلا تشود بھول جائے دو تشود والی نماز ہے پہلا تشود واجب ہے اور واجب چھوڑنے پر سجدے سو ہوتا ہے واجب چھوڑنے پر وہ بھی بھول کر کے اگر انسان واجب کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی لیکن اگر بھول کر کے چھوڑ دیا ہے تو اسی صورت میں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں اس عمل کو اس واجب چیز کو سجدے سو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے جہاں تک رکن کی بات ہے تو رکن انسان کا اگر چھوٹ جائے جیسے قیام ہے رکو ہے سجدہ ہے یہ سب کیا کہلاتے ہیں یہ رکو یہ چودہ جو ہے ارکان ہوتے ہیں نماز کے اندر ہیں اگر ان کو انسان بھول سے رہ جائے تو اس رکن کو بھی کرنا پڑے گا اور سجدے سو بھی کرنا پڑے گا واجب کیا ہے جیسے پہلا تشہد یہ واجب وہ بھول گیا او یم یا یہ بھول گئی یہ کہنا سبحان ربی العظیم رکو میں کہنا بھول گیا یا سبحان ربی العلیٰ سجدے میں کہنا بھول گیا یا تقبیرت الحرام کے علاوہ تقبیر کہنا بھول گیا یا سمی اللہ علم حمدہ کہنا بھول گیا رکو سے سر اٹھاتے وقت یہ ساری چیزیں کیا ہیں واجبات ہیں ان جیسی کسی بھی واجب چیز کو اگر انسان بھول گیا تو کیا کرنا ہے اس کو واجب نہیں دہرانا واجب نہیں دہرانا وہ سو اس کے لیے کافی ہو جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کمی ہو نماز کے اندر انسان نے کم کر دیا ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سو اس کو واجب ہوتا ہے اس کی دلیل کیا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشور سے اپنی نماز میں کھڑے ہو گئے لوگوں نے تصویر کہی اور اس طریقے سے لیکن آپ نماز میں نماز آپ جو ہے باقی رکھا یا نماز میں آپ برقرار رہے نماز پڑھتے رہے جب آپ کی نماز ختم ہو گئی اور لوگوں نے آپ سے یہ کہا کہ اب سلام پھیریں گے آپ تو آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کہا اور دو سجدے سہو کیا اور ہر سجدے کے اندر آپ نے تکبیر کہی اللہ اکبر کہا اور بیٹھے ہی رہے بیٹھ کر کے اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا دو سجدے سے ہو کیا پھر آپ نے سلام پھیر دیا اس میں کمی تھی کہ آپ نے پہلا جو ہے تشود چھوڑ دیا پہلا تشود بھول گیا اور جب کھڑے ہو گئے لہذا کھڑے ہو جانے کے بعد انسان واپس نہیں بیٹھے گا اگر کھڑا ہونے سے پہلے اسے یاد آ گیا تو انسان تشود میں بیٹھ جائے گا لیکن اگر انسان کھڑا ہو گیا ہے تو پھر وہ جاری رکھے اپنی نماز کو اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کر لے کیونکہ یہاں کمی ہو گئی ہے یہاں تشود رہ گیا کمی ہے یہ لہذا کمی کی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کیا جاتا ہے تو ایک تو یہ جگہ یہ ہو گئی دوسری جگہ کہ انسان کب سلام پھیرنے سے پہلے سجدے سو کرے گا وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز کی رکعت کی تعداد میں شک کرنے لگے فلم ادری کا مسلح اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے ولم یہ ترجا انگوش اور اس کے پاس کوئی بھی چیز راجے نہ ہو رکعت میں اسے شک ہو گیا ہم نے دو رکعت پڑھی تین رکعت پڑھی اور کوئی چیز اس کے یہاں راجے نہیں ہے بنی القل تو کم سے کم پر بنا کرے گا یعنی جو کم سے کم ہو, ہوگا اس کو مانے گا وہ یس قبل السلام اور سلام سے پہلے سردے سو کرے گا اب وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں فعیدہ شک کا جب آدمی کو شک ہو جائے حل صلی اللہ صلاح سے نما کہ اس نے تین رکعت پڑھی یا چار رکعت پڑھی ہے ج انہا ثلاث او اربا اور اس کے پاس اس میں سے کوئی بات راجے نہ ہو کہ وہ تین ہے یا چار ہے یعنی کوئی راجے اس کے پاس نہیں ہے ہر ایک میں شک ہے فیل الحا ثلاثہ اسے تین رکعت مانے گا اور رابعہ اور پھر وہ چوتھی رکعت پڑھ لے گا تم میس جدلی و قبر مسلم پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کرے گا کیونکہ اس نے کم پر یقین کیا ہے لہذا کمی کو ترجیح دیتے ہوئے سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سہو کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ شک کا عہد کم فی ہی جب تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں شک ہو جائے فلم ادری کم صلاح اور اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے سلاسن امر با اس نے تین پڑھی یا چار پڑھی فل یتر شک وہ شک کو پھینک دے شک کو دور کر دے اس کے بعد کیا کرے ولیبنی علم اور جس پر اسے یقین ہو جائے اس پر بنا کر لے اور ظاہر بات انسان کو یقین کم پر ہوگا اس لیے کم پر وہ یقین کر کے اور کیا کرے وہ سم میز الصدین قبر وسلم پھر وہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کر لے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے پہلے کی جو حدیث پیش کی تھی ہم نے وہ بخاری اور مسلم کی حدیث تھی اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے تو یہ دو جگہ ہو گئی پہلی جگہ یہ ہے کہ نماز میں کمی ہو جائے کوئی واجب رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کیا جائے گا دوسری جگہ یہ کہ سدے سو سلام پھیرنے سے پہلے کہ جب انسان کو رکعت میں شک ہو جائے اور اس کے پاس کسی پر بھی راجے کسی پر یقین نہ ہو یعنی راجے نہ ہو کہ ہم نے کتنی رکعت پڑھی ہے تو کم پر یقین کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کر لے گا اب پھر بتاتے ہیں وہ یقون سجود باد سلام فی موز اور دو جگہوں میں سلام کے بعد سد کیا جائے گا عہد و ایک جگہ کیا ہے کان ان زیادہ جب وہ نماز میں کچھ زیادہ کر دے مثلاً سیاہ فیر کا مرتن مثلاً وہ بھول کر کے دو مرتبہ رکو کر لے اور یس جو سلاس مرات یا بھول کر کے تین مرتبہ سجدہ کر لے ظاہر بات ہے بھول کر کے ہوگا اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے کرے گا تو نماز باطل ہو جائے گی کیونکہ وہ نماز میں اپنی طرف سے زیادہ کر رہا ہے اوینسا عزیز رکا یا بھول کر کے اس نے ارکاز زیادہ پڑھ لیا ینسا یا وہ بھول گیا فیوسلم قبل تمام سلاط ہی تو اپنی سلاد سے پہلے اس نے کیا کر لیا پوری کرنے سے پہلے اس نے سلام پھیر لیا سم کر پھر اسے یاد آیا محا اسے پورا کرے گا فعید دفاع مصلاح دل امور جب وہ یہ سارے امور اس نے اگر کر لیا وجب علیہ سجود السو بعد السلام تو سلام پھیرنے کے بعد سدے کو کرنا پڑے گا یعنی اگر نماز میں اس نے کوئی زیادہ کر دیا زیادہ کر دیا تو سلام پھیرنے کے بعد دو سدے سو ہے دونوں طرف سلام پھیر لے دائیں اور بائیں اس کے بعد بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر کہہ کر کے دو سجدے سو کر لے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر لے اس لیے اس کی دلیل کیا ہے فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صاحب ہی اور زہرا خمسن ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو ظہر کی پانچ رکعت نماز پڑھائی فخبرو تو لوگوں نے آپ کو بتایا تو آپ نے کیا کیا فتح نرجلئی ہی وستقبل قبلہ سما سجدہ سما سلم کہ آپ نے اپنے دونوں پاؤں کو موڑا یعنی بیٹھ گیا آپ قبلے کا استقبال کیا اور پھر آپ نے دو سدے سو کیا پھر آپ نے سلام پھیر لیا کیونکہ یہاں آپ نے زیادہ کر دیا تھا ایک رکعت آپ سے زیادہ ہو گئی تھی بھول کر کے لہذا اسی صورت میں جب زیادہ ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد انسان سجدے سے وہ کرے گا اگر اسے زیادہ ہو گیا اور اسے نماز ہی میں بتا دیا گیا دونوں طرف سلام پھیر کر کے دو سدے سو کر لے گا فوراً اور اگر دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اسے بتایا گیا کہ آپ نے پانچ رکعت پڑھ لیا ہے یا تین مرتبہ آپ نے کسی رکعت میں سجدہ کر لیا ہے سلام پھیرنے کے بعد اسے بتایا گیا تو اب وہ کیا کرے گا وہ نماز نہیں دوہرائے گا پوری جیسا کہ ہمارے یہاں لوگ کچھ کرتے ہیں وہ کیا کرے گا امام فوراً کیا کرے گا دو طرف دو سدے سو کرے گا اور اس کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیر دے گا دونوں طرف سلام پھیر دے گا اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا بلکہ بھول میں اس سے ایسا ہوا تو اگر نماز میں زیادہ ہو جائے کوئی عمل آپ نے زیادہ کر دیا رکن زیادہ کر دیا واجب چیز آپ نے زیادہ کر دیا دو بار تین بار تشود کر دیا جہاں پر دو ہی بار کرنا تھا یا اس طریقے سے کوئی عمل آپ نے زیادہ کر دیا بھول کر کے تو اسی صورت میں سدے سب کب ہے سلام پھیرنے کے بعد ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے وصل بھی ہمر اخرا پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی نے ان کو نماز پڑھائی فصل نما رکاتین تو آپ نے دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا فخبرو تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دو ہی رکعت پر سلام پھیر دیا ہے فصل رکاتین الباقی تو آپ نے باقی دو رکاتیں نماز پڑھائیں مسلم پھر آپ نے دونوں طرف سلام پھیر لیا سم سجد سجدین بعد السلام پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دو سدے سو کیا سلام پھیرنے کے بعد یہاں پر بھی زیادہ ہو گیا تھا کیسے زیادہ ہوا سلام پھیرنا کیونکہ نماز میں ایک مرتبہ سلام انسان دونوں طرف پھیرتا ہے یہاں پر کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہی رکعت میں دونوں طرف آپ نے سلام پھیر لیا چار رکعت آپ کو پڑھنا تھا تو جو آپ نے سلام پھیر دیا یہ عمل زیادہ ہو گیا کیونکہ نماز میں انسان ایک مرتبہ سلام پھیرتا ہے دو رکعت والی نماز ہو یا چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز ایک مرتبہ انسان دونوں طرف سلام پھیرتا ہے اب یہاں پر دو رکعت میں آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ کا سلام پھیرنا یہ زیادہ ہو گیا یہ بظاہر تو آدمی کو نظر آتا ہے کہ کمی تھی یہاں پر حالانکہ کمی نہیں تھی نقص نہیں تھا یہ یہ نماز کے اندر آپ سے سہون زیادہ ہو گیا تھا آپ نے دونوں طرف سلام پھیر دیا تھا جبکہ سلام پھیرنے کی جگہ نہیں تھی ابھی آپ کو سلام نہیں پھیرنا تھا سلام کب پھیرنا تھا چار رکعت پڑھنے کے بعد تو آپ نے گویا کہ سلام زیادہ کر دیا جب سلام زیادہ کر دیا تو یہ زیادہ ہو گیا لہذا ایسی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد انسان دو سدے سو کرے گا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے روایت دوسرا دوسری جگہ کیا ہے جب انسان کو سلام پھیرنے کے بعد سدے سو کرنا ہے فرماتے ہیں یہ دا شک کافی عددی رکعات جب رکعات کی تعداد میں اس کو شک ہو جائے فلم ادری کم صلاح اور اسے نہیں معلوم کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے وہ ترت جہاں و عہد الطرفین لیکن اس کے پاس دونوں میں سے کوئی ایک راجے ہو فعین نہ ہو یبنی علامہ تو ایسی صورت میں جو اس کے نزدیک راجے ہے اسی پر بنا کرے گا یعنی اسی کو مانے گا فیتم سلاط ہو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کیا کرے گا مکمل کرے گا اور پھر کیا کرے گا وہ وسلم اور سلام پھیر لے گا سم میس جو سدتین پھر دو سد سہو کرے گا اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے گا بات واضح ہو رہی نا یہاں جو مسئلہ ہے اس سے پہلے جو میں نے مسئلہ بیان کیا تھا وہاں یہ تھا کہ اگر آدمی کو نماز کی تعداد میں رکعت میں شک ہو جائے اور کوئی چیز اس کے یہاں راجے نہ ہو تو وہاں کم پر یقین کرے گا اور ایسی صورت میں وہ سدے سہو کب کرے گا سلام پھیرنے سے پہلے یہاں کیا مسئلہ یہاں اس سے مختلف ہے یہاں اسے شک تو ہے کہ ہم نے تین پڑھائے چار پڑھا لیکن کسی ایک پر اس کا دل زیادہ مطمئن ہے کسی کوئی ایک ایک چیز رکعت اس کو زیادہ راجے ہے ایسی صورت میں کیا کرے گا جو اس کے ہاں راجے ہوگا اس پر عمل کرے گا اور پھر سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے سو کرے گا پھر دونوں طرف سلام پھیر لے گا اب وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا دونوں مسئلوں کے اندر جو تھوڑا سا یعنی یعنی تشابک ہے یا تھوڑا سا دونوں ملا ہوا ہے تو میری اس وضاحت سے دونوں مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا وہ فرماتے ہیں آگے فید شک کا حل صلاح سمار جب آدمی کو شک ہو جائے کہ اس نے تین رکعت پڑھی ہے چار رکعت پڑھی ہے وہ ترجیہ اندو انہا سلاس اور اسے راجے یہ ہو اس کے نزدیک کہ اس نے کتنی پڑھی ہے تین پڑھی ہے تین اس کے یہاں راجے ہیں فلو صلی اللہ ابیا اب وہ چوتھی رکعت بھی پڑھ لے گا وہ یوسلم اور وہ سلام پھیر لے گا دونوں طرف سم میز سجتین پھر وہ دو سجدے سو کرے گا وہ یوسلم اور دونوں طرف سلام پھیر لے گا یہاں پر اسے راجے معلوم ہے کہ تین ہی راجے ہے چوتھے میں شک ہے لیکن تین اس کے ہاں زیادہ راجے ہیں لہذا تین مانے گا اور ایک اور پڑھ لے گا اور سلام پھیرنے کے بعد دو سدے سو کرے گا پہلی صورت میں جو میں نے بتایا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو کوئی چیز راجے نہیں ہے کہ تین پڑھا چار پڑھا دونوں اس کے ہاں برابر ہے یہاں راجے ہے ایک مسئلہ ہے ایک چیز راجے ہے کہ اس نے تین پڑھا ہے یا کوئی دا شک کا ہر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی آدمی کو شک ہو گیا کہ اس نے تین رکعت پڑھی یا دو پڑھی ہے وہ طرح جو ہے انا اور اس کے ہاں راجے یہ ہے کہ اس نے تین ہی پڑھی ہے جا اللہ تلا تو کیا کرے گا اسے تین مانے گا وسل رابعہ اور چوتھی رکعت کیا کرے گا چوتھی رکعت پڑھے گا سم مسلم پھر وہ سلام پڑھے گا سر کرے گا سما سجدہ سجدین پھر دو سجدے سو کرے گا سما سلم پھر کیا کرے گا وہ وہ کیا نام ہے سجدے سلام پھیر لے گا دونوں طرف کیا کرے گا وہ سلام کر لے گا یعنی دو اور تین میں شک ہے لیکن تین راجے ہیں تین مانے گا وہاں پر اس سے پہلے جو مثال تھی انہوں نے تین اور چار میں شک ہے لیکن اس کو تین راجے ہے تو کیا کرے گا وہ تین مانے گا اور دو سدے سو کر لے گا لے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یدا شک کا حد فی آتی ہی جب تم میں سے کسی آدمی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے فلیت تحر لدی ارا ان ثواب فلیم علیہ تو جو ثواب ہو اس کی تحری کرے اس کا اندازہ کرے اور اس پر اپنی نماز کو مکمل کرے یعنی جو اس کے نزدیک راجے ہو کہ میں نے اتنا ہی پڑھائی ہی زیادہ میرا میری عقل یا میرا دماغ کہتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا ہے تو اسی پر وہ عمل کرے گا اس لیے کہ سم علیہ وسلم پھر وہ سلام پھیرے سم یسجو سجدین پھر دونوں طرف پھر دو سجدہ سو کر لے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے تو یہ پوری گفتگو سے جو بات معلوم ہوئی کہ اس جو ہے اس اس عمل سے اس تفصیل سے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے تمام حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے خلاصے کے طور پر بتا دوں کہ وہ کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے کمی رہ جائے تو سلام پھیرنے سے پہلے انسان دو سجدے سو کرے گا اور اگر نماز کی رکعت میں شک ہو جائے اور انسان کو کوئی چیز راجے نہ ہو تو کم پر بنا کرے گا اور سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے سو کر لے گا دوسری شکل یہ ہے کہ سجدے سو سلام پھیرنے کے بعد یہ کب ہے جب انسان نماز کے اندر زیادہ کر دے رکو زیادہ کر دیا سجدہ زیادہ کر دیا اور کوئی چیز زیادہ کر دیا واجب یا رکن تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا ہے سدے شوکم کرنا سلام پھیرنے کے بعد اور دوسرا کب سدے شوق کرے گا سلام پھیرنے کے بعد جب اسے نماز کی رکعت میں شک ہو جائے اور اس میں سے کوئی ایک چیز اس کے یہاں راجے ہو جیسے تین اور چار میں شک ہو جائے لیکن اس کے یہاں راجے ہے کہ میں نے تین ہی پڑھا ہے یہ راجے اس کے ہاں تو وہ سدے کب کرے گا سلام پھیرنے کے بعد کرے گا یا دو اور تین میں شک ہو گیا دو اور تین میں شک ہو گیا کہ میں نے دو رکعت پڑھائے تین لیکن تین اس کے ہاں زیادہ راجے ہے تو تین کو پر یقین کرے گا اور ایسی صورت میں سدے سو کب کرے گا سلام پھیرنے کے بعد سدے سو کرے گا اس تفصیل سے تمام حدیثوں کے اوپر عمل ہو جاتا ہے لیکن اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بات میں دہرا دوں پھر ایک بار بتا دوں یہ کہ اگر کسی انسان کو کسی نمازی اور امام کو اتنی ساری تفصیلوں کا علم نہیں ہے اور اس سے نماز میں سو ہو گئی اب وہ سلام پھیرنے سے پہلے دو سدے سو کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی یا سلام پھیرنے کے بعد سدے سو کر لیتا ہے تو بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی چاہے اسے نماز میں زیادہ کیا ہو یا نماز میں کمی کی ہو یہ طریقہ حدیثوں ثابت ہے لیکن وہ طریقہ جو ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ طریقہ قطان کسی بھی سیدی ثابت نہیں ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر کے دو سجدے سو کرنا پھر تشہد پھر اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر کر کے نماز سے فارغ ہونا یہ طریقہ کسی بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا اللہ رب العامن ہمیں سنت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے امین و صلی اللہ علیہ محمد علیہ و صاحب وسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ